ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان تین روزائی چیتی پاک ہے ملتان میں تھی مائیں پاک ہے ملتان میں تین روزہ اجتماعے پاک ہے ملتان میں ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان چلو ملتان بین الاقوامی ہمارا اجتماع پاک ہے ہمارا اجتماع پاک ہے بین الاقوامی ہمارا اجتماع پاک ہے مختلف ملکوں سے آئے قافلے ملتان میں مختلف ملکوں سے آئے قافل ملتان میں مختلف ملکوں سے آئے قافل ملتان میں ملک ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے مائیں پاک یارب ابتدا تا اجتماع پاک یارب ابتدا تا انتہا اجتماع پاک یارب ابتدا تا التہا خیر سے ہو خیر سے ہو خیر سے ہو خیر سے ہو خیر سے ملتان میں خیر سے ہو خیر سے ہو خیر سے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان یا رسول اللہ کے ناروں کی ہر سو دھوم ہے یا رسول اللہ کے ناروں کی ہر سو دھوم ہے یا رسول اللہ کے ناروں کی ہر سو دھوم ہے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 کی صدا کی گونج ہے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان سب کرو نیت کریں گے قافلوں میں ہم ہاں سفر سب کرو قافلوں میں ہاں صبر سب کرو نیت کریں گے قافلوں میں ہاں سفر خوب بنیں گے اب تو مدنی قافلے ملتان میں خوب بنیں گے اب تو مدنی قافلے ملتان میں خوب تو مدنی قافلے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان مجلس شورا کا جو بھی ہے وفادار ہے خدا مجلس شورا جو بھی ہے وفادار خدا مجل سے شورا کا جو بھی ہے وفادار خدا ابر رحمت اس پہ بر سے زور سے ملتان میں اب رحمت اس پہ سے زور سے ملتان میں اب اس پہ برسے زور سے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دے پہنچ کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے غور سے ہر ایک بیاں جو بھی سنے ملتان میں غور سے ہر ایک بیاں جو بھی سنے ملتان میں جو بھی سنے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان مدانی ان آمات کی دھومیں مچاتے جائیں گے مدنی ان کی میں مچاتے جائیں گے مدنی ان آباد کی دھو مچاتے جائیں گے مدنی ان آباد کی دھو مچاتے جائیں گے سنتوں کی تربیت کے قافلے ملتان میں سن شریعت کے قافلے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان اسلامی کا سب سے بڑا بات کے دا بتے اسلامی کا سب سے بڑا بات کے دا بتے اسلامی کا سب سے بڑا بات حج کے دعوت اسلامی کا سب سے بڑا بعد حج کے دعوت اسلامی کا سب سے بڑا ہو رہا ہے اجتماع ہو رہا ہے اجتماع ہاں، ہو رہا ہے اجتماع پاک یہ ملتان میں ہو رہا ہے اجتماع پاک یہ ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان یا الہی ہر مسلمان کی تو فرما مغفرت یا الہی کی تو فرما فر یا الہی ہر مسلمان کی تو فرما ماں جو شریک اجتماع پاک ہے ملتان میں جو شریک اجتماع پاک ہے ملتان میں جو شریک اجتماع پاک ہے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان جب مدینے کا تصور ہو اٹھے سارے حجاب تصور ہو اٹھے سارے حجاب جب مدینے کا تصور جب مدینے کا تصور جب مدینے کا تصور جب مدینے کا تصور جب مدینے کا تصور ہو اٹھے سارے ہجا سبز دیکھ لے رہتے ہوئے ملتان میں سب سبز گنبد دیکھنے رہتے ہوئے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان رکنے عالم اور بہاؤ دین کے صدقے سب کے خدا رکنے عالم اور بہاؤ دین کے سب کے خدا ہر دعا مقبول ہو جو بھی کرے ملتان میں ہر دعا مقبول ہو جو بھی کرے ملتان میں جو بھی کرے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان انشاءاللہ ہر دعا اتار اب مقبول ہے رکھ مقبول ہے انشاء اللہ ہر دعا اتار اب مقبول ہے انشاء اللہ ہر دعا اتار اب مقبول ہے ہے خدا کی رحمتوں کے در کھلے ملتان میں ہے خدا کی رحمتوں کے در کھلے ملتان میں ہے متوں کے در کھلے ملتان میں ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان ملتان چلو ملتان